بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں دعوتی اسپرٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ ٹیم کے ہر ممبر کے اندر یہاں میں دعوتی ٹیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو ٹیم کے ہر ممبر کے اندر دو صفت بہت زیادہ ہونی چاہیے بہت زیادہ اپنے لیے بہت زیادہ ماڈیسٹی مدو کے لیے بہت زیادہ خیر خائی دعوتی کام جو ہمیں کرنا ہے اس کے لیے وہ کام بھی زیادہ اس وقت ہوگا جبکہ ٹیم کے ساتھ ہو لیکن ٹیم اس وقت طاقتور ہے اس وقت اس کو اللہ کی بد ملے گی جبکہ ٹیم کے ہر فرد کے اندر یہ صفت پائی جائے خود تو بہت زیادہ مارس بن جائے بہت زیادہ متوازے اور دوسرے کے لیے وہ بہت زیادہ خرخواہ بن جائے مارس کا مطلب کیا ہے آپ کے اندر نہ ہو اکڑ نہ ہو غصہ نہ ہو آپ افن نہ ہوتے ہوں آپ چیزوں کو پازیٹو انداز میں لیں وہ دائی کامیاب دائی نہیں ہے جو بدو کی باتوں پر بھڑک جائے اس سے بحث کرنے لگے وہ دائی اچھا دائی نہیں ہے جس کے نزدیک دعوت کا مطلب ہو اپنی سپیورٹی کو ثابت کرنا اور دوسرے کو انفیریئر ثابت کرنا ایسا دائی سچا دائی نہیں ہے دعوت کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی عظمت کو دریافت کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے نکلے تو جب آپ اللہ کی عظمت کو دریافت کریں گے تو آپ کو اندر پیدا ہوگی آپ مائنڈ کنٹرسائز بن جائیں گے آپ آخری حد تک بارڈس بن جائیں گے آپ کے اندر اکڑ پوری طرح ختم ہو جائے گی تب آپ سچے دائی بنیں گے اور دوسرا سر جو آپ کا مدو ہے اس کے لیے بھی آپ کے اندر آخری حد تک خرخائی ہونا چاہیے یعنی مدو کچھ بھی کرے وہ آپ کو مشکل کرے وہ آپ کو نقصان پہنچائے وہ آپ کے ساتھ کوئی منفی کاروائی کرے کچھ بھی کرے آپ کی خرخائی حلال میں باقی رہنا چاہیے آپ کی مدو کے بارے میں خرخائی اور ہمدردی کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تب جا کر آپ کا دعوتی ورک کامیاب ورک ہوگا ہنر نہیں تو سچا دائی وہ ہے جو بہت زیادہ ماڈسٹ انسان ہو دعوتی نفسیات آدمی کو ماڈسٹ بناتی ہے متکبر نہیں بناتی ایسی جو آپ کو مدو ہے اس کے لیے جو اٹھے ہیں آپ تو اس کے پیچھے یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی سیکورٹی اس کے اوپر ثابت کرنا ہے اپنے بڑائی اس کے اوپر قائم کرنا ہے یہ جذبہ نہیں ہوتا بلکہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو خدا کی بلیسنگ ہے وہ اس کو پہنچانا اس کے لیے جو فلاح کا راستہ ہے اس سے اس کو واقف کرنا اس کے لیے جو ابدی رحمت ہے اس کے لیے اس کو بتانا کہ سرتاپا خیرفائی کا جذبہ ہے تو دائی اپنے مدو کے حق میں اس کے اندر فرینڈلی بہیویئر ہوتا ہے جس سے تاجر کے اندر اپنے کسٹمر کے لیے فرینڈلی بہیویئر ہوتا ہے تو یہ صفت جتنا زیادہ ہوگی ٹیم کے ممبروں میں اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگی خود اپنے آپ کو آپ کو آخری حد تک ماڈس بنانا ہے اور مدعو کے لیے آپ کے اندر آخری حد تک خارکائی کا جذبہ ہونا چاہیے اور دعوت کی جو آئیڈیالوجی ہے دعوت کی جو اسپرٹ ہے وہ اپنے آپ ہی یہ دونوں چیزیں پیدا کرتی ہے اپنے آپ پیدا کرتی ہے آسانی کا آپ اس کو انجیکٹ کریں دعوت کی آئیڈیالوجی دعوت کی اسپرٹ صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے کسی کے اندر صحیح معنوں میں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ دونوں صفتیں آ جائیں گی یعنی خود وہ بہت زیادہ ماڈل بن جائے گا اور موضوع کے لیے وہ بہت زیادہ خرخواہ بن جائے گا جب آپ ان دونوں باتوں سے مسلح ہوں تو پھر نکلے دعوت کے لیے تو آپ کا دعوتی عمل سرتا پر خیر بن جائے گا آپ کے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہو جائیں گے یہ دونوں صفتیں جہاں پائی جائیں وہاں فرشتے اترتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ ناممکن ہے کہ دونوں صفتیں پیدا ہو جائیں اور پھر بھی فرشتے آپ کی مدد کے لیے نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو صفتیں آپ کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں ہزاروں ہزار گنا طاقتور پھر آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہتے بلکہ آپ کے ساتھ خود خدا موجود ہو جاتا ہے جیسے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اللہ امانا تو جو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے انہی صفات کی بنا پر تو یہ ہے راز کامیاب دعوت کا اور یہ ہے راز ٹیم اسپرٹ کا اس کے بغیر کوئی دعوتی کام موسیقی انداز میں چل نہیں سکتا یعنی وہ موسیقی انداز سے میری بات یہ کہ اس طرز پر جس طرز پر اللہ کی مدد ملے اور فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں تو بہت زیادہ اس پہ غور کیجیے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ان دونوں صفات پہ ڈھالیے ان دونوں صفات کو ایک غلط بھی کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹو کوالٹی دائی کے اندر مکمل باروں میں پازیٹو کوالٹی ہونا چاہیے نیگیٹو کوالٹی سے اس کو پوری طرح خالی ہونا چاہیے یہ اس کی کامیابی کا راز ہے نگیٹوٹی اور دعوت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے جہاں دعوت ہوگی وہاں پر پازیٹیوٹی ہوگی تو اس کو بہت زیادہ سوچیے اور باقاعدہ کوشش کر کے اپنے کو تربیت دے کر اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجیے اس شکل ہے کہ آپ اپنے محاسب بن جائیں آپ خود اپنے بارے میں سوچتے رہیں اور اپنے بارے میں دعا کرتے رہیں آپ خود اپنے مربی بن جائیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں پوری طرح مدد فرمائے آمین